جا رہا ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے منہج پر کار بند تھا گھر بن چکا تو اللہ تعالی نے ایک اور حکم دیا کہ قریبی پہاڑ پہ چڑھ کر اس گھر کی منادی کرو اعلان کر دو کہ گھر بن چکا ہے بعض دن فننا سے بالحج اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی لوگوں کو اطلاع دو اس وقت وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ یہ اطلاع کس کو دوں اور یہ آواز کس کے کانوں تک پہنچے گی مگر یہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی ہدایت کے منہج پر قائم تھا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور اس گھر کی اطلاع بیان کر دی یہ بندہ ابراہیم علیہ السلام ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم الذي وفا ابراہیم جو بڑا ہی با وفا ہے بد اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالی نے پھر اس آواز کو دنیا تک پہنچا دیا اللہ پاک فرمان بدن فرناظم الحج یا اتو کا کل واقل یا اطین من کل فجر عمیق بس آپ کا کام اس اعلان کو نشر کر دینا ہے گو سامنے سننے والا کوئی نہیں ہے مگر ہم اس آواز کو پہنچائیں گے بندہ اگر اخلاص پر قائم ہو اور منہج کے ساتھ وفاداری کرے تو اللہ تعالی اس کی آواز پہنچا دیتا ہے اور اس کی آواز میں طاقت پیدا کر دیتا ہے اس وقت موجودہ میڈیا نامی کوئی چیز نہیں تھی نہ کوئی چینل تھا اور نہ ہی کوئی ایسا پریس تھا جو کسی آواز کو دور دور تک پہنچانے والا ہو مگر اخلاص تھا اطاعت کا جذبہ تھا وفاداری تھی اور اس دعوت کو اللہ تعالی نے ایسا پہنچا دیا کہ شاید ہی کوئی آواز اتنی مؤثر طریقے سے کہیں پہنچی ہو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فاصلوں کی پرواہ کیے بغیر پیدل اس گھر کا قصد کریں گے لوگ اپنی سواریوں کو تھکا دیں گے ماندہ کر دیں گے اس گھر تک پہنچنے کے لیے سال ہر سال کا سفر اختیار کریں گے برداشت کریں گے اس گھر کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی صرف آواز پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ اس گھر کی دعوت اس کا منہج اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے گی چنانچہ آج آپ ملاحدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ جوک در جوک کس گھر میں پہنچ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک عجیب موسم اللہ پاک نے ادا فرمایا ہے ذی الحج رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الایام العشر کہ ان دس دنوں میں اللہ کے ہاں بندوں کے عمل کی جو قدر و قیمت ہے وہ سال بھر کے کسی دن کے عمل میں نہیں ہے اس میں رمضان بھی ہے اور دیگر بڑے بڑے ایام ہیں لیکن جو عمل کی فقرت اور قدر و قیمت اور جو نیکی کی مکانت رفعت اور اونچا درجہ ان دس دنوں میں حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے دین کی سماحت ہے کہ اس نے پورے دس دن ہمیں ایسے عطا فرما دیے جن دس دنوں کی نیکیوں کا جو شرف ہے اس کی مقدار نہیں بتائی لیکن یہ بتا دیا کہ پورے سال کہ کسی دن کی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ صحابہ نے ایک سوال کیا بدل جہاد فی سبید اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبید اللہ بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس میں ایک انسان دشمن سے قتال کرتا ہے زخمی ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے قتل کر دیتا ہے اور بڑا ہی پرکٹن یہ سفر ہوتا ہے تو کیا جہاد فیس بھی اللہ کی نیکی بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی فرمایا بدل جہاد و فیس بھی اللہ ہاں جہاد فیس بھی اللہ بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ رجل سوائے اس شخص کے جہاد کے من بیت ہی بے نفس ہی و مال ہی جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر اپنا مال لے کر نکلے اپنی جان لے کر نکلے فلم یارچ بشئی من ذالک اور پھر گھر واپس کوئی چیز نہ آئے نہ اس کی جان آئے نہ اس کا مال آئے اسے بھی شہید کر دیا جائے اور اس کی سواری کو بھی کاٹ دیا جائے کوئی چیز واپس نہ پلٹی ہو تو فرمایا کہ یہ عمل افضل ہو سکتا ہے باقی کوئی نیکی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان دس دنوں میں نیکیاں کیا کرنی چاہیے وہی جو شریعت نے بیان کر دی رسول اللہ وسلم کی حدیث مسلم احمد میں کہ اکثر وہ ہے میرا تحلیل و تقویر و بد کہ ان دس دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو اور تقبیر کرو اور تحمید کرو تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ یہ کرمہ کثرت سے پڑھو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور اس اکیلے کہ معبود برحق ہونے کا اقرار و اعتراف کرو بار بار کثرت کے ساتھ اور پھر کثرت سے تکبیر کرو تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کثرت سے تحمید کرو تحمید کا معنی الحمد جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی اللہ وہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے وہ نسم یہ الفاظ نبی اسلام سے منقول نہیں ہیں مگر علماء تعبین سے یہ الفاظ ملتے ہیں اور یہ اسی حدیث پر عمل ہے چنانچہ یہ تکبیرات کثرت سے پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں بڑا ان کا اجر ہے اور کوئی نیکی ان تکبیرات کا ان اذکار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو بھی عمل کرنے کا موقع ملے صدقات ہیں نفلی رودے ہیں ابر المعروف ہے نہیں عدل منکر ہے دعائیں ہیں اذکار ہیں خیرات ہے سخاوت ہے وہ انجام دو وہ ان دس دنوں میں ایک عمل اور بھی ہے اور وہ حج ہے جو اسلام کا رکن ہے اور جس کو اللہ توفیق دے وہ ضرور حج کرے جس کو موخر نہ کرے اگر کوتاہی ہو چکی تو جلد اس کا ادالہ کیجیے حج کی استاد یہ ہے کہ آپ کے پاس جانے کا اور وہاں رہنے کا خرچہ ہو اور جن اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنے دنوں کا مصرف ان کے پاس موجود ہو تو یہ حج کی طاقت ہے پھر اس کو ملتوی نہ کرو لیٹ نہ کرو یہ ایک عجیب عمل ہے اور عجیب اس کا اجر ہے ایسا اجر کسی عمل کو حاصل نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے امر ابن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اب سد یمینک یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیت کر لوں نبی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے امر ابن آس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بیت نہ کی فرمایا کہ امر تم نے ہاتھ کیوں کھینچا بیعت کیوں نہیں کر رہے کہا کہ بیت کے لیے میری ایک شرط ہے فرمایا کہ اس طرح بتاؤ کیا شرط ہے عرض کیا ایوب فر علی میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں بہت گناہ کر رکھے ہیں جاہریت کا دور تھا اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ان کا ارتکاب کر بیٹھا تو ان گناہوں کی حیبت میرے سر پہ تاری ہے تو مجھے یہ ضمانت دی جائے کہ اس بیچ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ امر تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان الاسلام یہ کانا قبلہ ہو کہ اسلام قبول کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ان ہجرت تحدم مکان قبل ہو اس کے علاوہ ہجرت کر لینے سے اللہ کی راہ میں جو ہجرت کے صحیح مفاہیم ہیں ان کے ساتھ ہجرت کر لینے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ان حج یہ دمکان قبل ہو اور حج کر لینے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اعمال میں سے صرف حج وہ چیز ہے جس سے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں باقی کوئی عمل سارے گناہوں کی بخشش کا باعث نہیں بن سکتا احادیث میں جن اعمال کا ذکر ہے جیسے وضو ہے نماز ہے تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں گناہ کبیرہ کی بخش کے لیے توبہ شرط ہے لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس کے کر لینے سے ساغت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے من حج البیت فلم تھا فلم یرف فلم یوم والد ہے جو اللہ کے گھر کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے اور اس کا حج سنت کے مطابق ہو اور اس کو صحت عقیدہ کی اساس حاصل ہو تو پھر وہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا بالکل معصوم تھا اس طرح عصمت کا سرٹیفکیٹ لے کر لوٹے گا وہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے ایک پاکیلا زندگی کا آغاز ہو تو حج بیت اللہ ایک عظیم نیکی ہے اس کو صحیح عقیدے کی اساس پر سنت کے مطابق ادا کر لیا جائے کسی فسق و فجور کے بغیر نگاہوں کی حفاظت ہو زبان کی حفاظت ہو کانوں کی حفاظت ہو رزق طیب اس حج کی اساس ہو تو بندہ بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے اور پھر وہ ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کرے جس میں ایسی کوئی معصیت نہ ہو تو یہ دین کی بہت بڑی سماہیت ہے اور بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دس دن عطا فرمائے ان دس دنوں میں حج جیسا عمل ہمیں عطا فرما دیا جو ایک ایسا عمل ہے جو گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخش کا باعث بن جاتا ہے نماز ہمارے صالحہ میں سب سے افضل عمل ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا عقیدے کے بعد جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے لیکن نماز کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے حج کے ساتھ اور وہ یوں ہے کہ نماز کا قبلہ اللہ کا گھر ہے کابۃ اللہ جب تک اس کے رخ نہ کرو گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا تو یہ بھی اہمیت ہے حج اور اس علاقے اور مقام کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو قابل قبول قرار دیا ہے جس میں انسان کا رخ بیت اللہ کی طرف و عبل حیض وجہ کا شطر المسجد الحرام جس میں انسان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور مسجد حرام کی طرف ہو اور ویسے بھی زندگی کے معمولات میں بیت اللہ اور قرآن اللہ کا ذکر بار بار ہوتا ہے آپ نیا گھر بناتے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو یہ اللہ کے گھر کی اس عظیم گھر کی تعظیم کی ایک اساس ہے اور پیغمبر السلام منع فرمایا کہ جب تم بیت الخلا کی طرف جاؤ تو نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پیش کرو تو اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے جس کے ساتھ تعلق بڑا برگزیدہ ہے تو یہ حج بیت اللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اگر ہم پہلے کوتا ہی کر چکے کہ اس کے باوجود اب تک ہم حج نہ سوچ سکے اب عزم کر لیں سوچ لیں اللہ کے گھر کے مہمان اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور خوب اللہ کی تصویرات اور تکبیرات بیان ہو رہی ہیں تقویریں پڑی جا رہی ہیں اور پھر یہ سوچیں کہ فلسفہ حج کیا ہے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں حج کے فلسفے کے طور پر اجتماعیت ہے پھر میدان عرفہ میں ایک عجیب تصور ہوتا ہے قیامت کا کیونکہ عرفہ کا میدان وہ میدان ہے جہاں سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں باقی دنوں میں پھیلے ہوتے ہیں کوئی کہیں اور کوئی کہیں لیکن عرفہ کا میدان وہ واحد میدان ہے جہاں سارے جمع ہوتے ہیں احرام کی چادروں میں ملبوس تو اس سے میدان معاشر کا تصور ابھرتا ہے جہاں کوئی نشان اور کوئی علامت نہیں ہوگی ایک صاف پلیٹ کی طرح یہ میدان ہوگا اور پوری خلط یہاں اکٹھی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو فلسفہ حج ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر کچھ مسائل پر غور کرنے کی دعوت دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل الحج والعج بہترین حج وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں ایک سج اور دوسرا حج سچ کا معنی خون بہانا بہترین خون بہائے اچھی قربانی جس کو سبح کرے اور حج کا معنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا کیونکہ نبیر اسلام کا فرمانا کہ یہ تلبیہ کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں تک ایک ایک ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا اس بندے کی اس آواز کا اس دعوت کا اس پکار کا تو بہترین حج میں یہ دو چیزیں ہیں اچھی قربانی اور تلبیہ بلند آباد سے پڑھنا اس کا معنی یہ کہ تلبیہ کی ایک اہمیت ہے اور تلبیہ ہی وہ اساس ہے جو فلسفہ حج پر غور کرنے کی ایک عظیم دعوت ہے کیونکہ احرام باندھنے کے بعد جو کہ حج کی چابی ہے بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب چل پڑتے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے کوئی چوٹی آتی اس پر چڑھتے ہوئے تلبیاں پڑھتے نیچے اترتے تلبیاں پڑھتے کہیں پڑاؤ ڈالتے تلبیاں پڑھتے کوچ کرتے تو تلبیاں پڑھتے اور پھر جب بیت اللہ میں پہنچ جاتے تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی تلبیہ معقوف کر دیتے اور طواف شروع کر دیتے پھر طواف ختم کر کے جب سڑی کے لیے جاتے راستے میں تلبیہ پڑھتے جب کوہ صفا پر پہنچ جاتے تو تلبیہ معقوف کر دیتے اور سعی شروع کر دیتے پھر سعی سے فارغ ہو کر پھر تلبیہ شروع کر دیتے حجامت حلق یا قصر اس وقت تک تلبیہ پڑھتے سفر حج شروع ہوتا میدان مینا کی طرف جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا میں پڑاؤ کے دوران تلبیہ پڑھا جا رہا ہے اور پھر اگلے دن عرفات کا سفر راستے پر تلبیہ پڑھا جا رہا ہے حتیٰ کہ میدان عرفات میں پہنچ گئے تلبیہ موقوف کر دیا پھر عرفات کا وقوف ہے وہاں کے اذکار ہیں اور وہاں کی دعائیں ہیں اور پھر عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مصطلفہ کا سفر ہے اس سفر میں بھی تلبیہ ہے مصطلفہ پہنچ گئے مغرب شاہ جمع کرنی ہے اور جمع کر کے سو جانا ہے جہاں تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے پھر مصطلفہ سے مینا کا سفر ہے پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے مینا پہنچ جاتے شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جب شیطان سامنے آ جاتا تلبیہ موقوف ہو جاتا قربانی کرنے کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے جب قربانی شروع کرتے تلبیہ موقوف ہو جاتا پھر طواف افادہ کا مرحلہ ہے طواف افادہ کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور طواف جب شروع ہوتا تلبیہ موقوف ہو جاتا پھر دوبارہ صفا مربع کی سڑی کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور جب سڑی شروع کرتے تو تلبیہ موقوف ہو جاتا گویا تربیہ کی وہ حیثیت ہے جو نماز میں تبیرات کی حیثیت ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں پھر قیام کی دعائیں پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں پھر رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں یا سم اللہ لمن الحمدہ جو تقبیر کا بدل ہے پھر سجدے کے لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کی دعائیں پھر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر یہ قاعدہ کی دعائیں پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر سجدے کی دعائیں پھر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے یہ ایسے یہ تلبیہ کی ہے جس کا معنی یہ ایک عظیم اساس ہم کو فراہم کی گئی ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے بار بار دہرانا ہے بلکہ افسر حج تلبیہ ہی ہے اونچی آواز سے پڑھنا تو اس کا فلسفہ سامنے آتا ہے یہ تلبیہ کیا ہے یہ تلبیہ ایک بڑا اقرار ہے ایک اعتراف ہے ایک گواہی ہے ایک عقیدہ ہے ایک منحص ہے جس کو سوچنے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک الگ لبیک ان الحمد البعق اندل ملک لا شریک الگ ایک صحابی پیغمد علیہ السلام کے سامنے اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ نے شاد فرمایا کہ اس کو اسی کفن میں انہی چادروں میں کفن دے دو اور خوشبو نہ لگانا یہ احرام کی حالت میں تھا اور اس کا سر بھی ننگا رکھنا اس کے سر کو نہ ڈھانپنا فن یوم خیامہ ملبین یہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا ان حج کے سارے امور میں سے اسی عمر کا انتخاب ہوا کہ یہ میدان معاشر میں تلبیہ ہوا آئے گا لبیک اللہ لبیک یہ آج سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک حالت احرام میں رہے گا کسی حج کی حالت میں رہے گا اور قیامت کے دن یہ لبیک اللہ پکارتا ہوا آئے گا تو یہ تلبیہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق میں توحید جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ توحید پکارا یہ کلمہ کلمہ توحید ہے لبیک اللہ لبیک لبیک یہ تسنیہ کا سیگا طلبہ یہاں بیٹھے ہیں میں لبین تھا نون کے ساتھ جب کاف کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا لبئی تسلیہ تسلیہ کا معنی دو ہوتا ہے لیکن یہاں حقیقی معنی نہیں ہے بعض اوقات دو کا ذکر کر کے کثرت مراد ہوتی ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں کثرت سے حاضر ہوں اور پوری زندگی حاضر ہوں لبیک لبن سے ماحول ہے اور لبن کے لغت عرب میں بہت سے معنی ہیں ایک لفظ لبا تھا عمرات وہ عورت جس کو اپنے بچے سے محبت ہو اور بہت محبت ہو بہت اس کا خیال رکھے بہت اس بچے سے محبت ہو اس کے لیے بے قرار ہو ہر چیز تشاور کرنے کے لیے تیار ہو اس عورت کو امراۃ اللبا کہا جاتا ہے تو لبیک اس لبا سے ماخوب ہو سکتا ہے جس کا معنی محبت یا اللہ تیری محبت کا طالب ہو اور بار بار طالب ہو ہمیشہ کے لیے تعلیم اپنی محبت عطا فرما دے ایک عربی گرز الباب ہے جس کا معنی قرب ہے لبئی کا مانا یا تیرے قرب کا ہاں ایک عربی کا لبن ہے لب محض ہر چیز کا اصل یہاں اخلاص مراد ہے کہ یا اللہ میرا اخلاص تیرے لیے اور بار بار تیرے لیے ہمیشہ کے لیے تیرے لیے اس کا اس کے علاوہ الباب کا معنی مواجہت بھی آتا ہے ایک چیز کا آمنے سامنے ہونا داری تلب و دارک میرا گھر تیرے سامنے ہے اللہ تیری مواجن چاہتا ہوں ہمیشہ تیرے سامنے ایک مانا خزر کا بھی ہے جھکنا تیرے فرمان کے آگے جھکنے والا اور بار بار جھکنے والا ہمیشہ جھکنے والا اس امر کا میں بار بار اقرار کرتا ہوں تیری محبت کا طالب ہوں تیرے قرب کا طالب ہوں اخلاص تیرے لیے ہے مواجہت تیرے لیے ہے یہ بار بار اقرار ہے بار بار اعتراف ہے اس منہج کو سوچ کر سمجھ کر جائیے اللہ بیک اے اللہ اے اللہ اللہ میں توحید الوحیت کا اقرار ہے کہ تو معبود ہے تو ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے تو حج کرنے والوں اس نقطے پر قائم ہو کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے درگاہیں اور یہ سارے جو دربار بنا رکھے ہیں ان کا دین اسلام اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سوچ کر جاتے ہو کہ اللہ ہی معبود ہے اور آگے پھر اور تاکید لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں ہے الوحیت میں عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو اکیلا ہے وحدہ لا شریک الحو ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں اس عمر کا ہم اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اور اس کا اقرار و اعتراف کر کے بار بار تیری محبت تیرے قرب اور تیری مواجہت اور تیرے سامنے خزر کے خواہاں اور طلبگار ہیں ان الحمد والنعمت نعمت لک ملک یا اللہ حمد نعمت اور ملک تیرے لیے ہے یہ تین چیزیں تربیہ میں خاص طور پہ ان تین چیزوں کا ذکر ہے حمد بھی تیرے لیے ہر قسم کی اور نعمت بھی تیری طرف سے ہے اور ملک بھی تیرے لیے بادشاہت بھی تیری ہر چیز کا مالک بھی تو ہی ہے ایک ذرہ حقیر سے لے کر آسمانوں اور عرش تک ساری مخلوق تو ہی اس کا مالک ہے اور تیرے ہی لیے ہے لا شریک الگ ان میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے حمد میں تیرا کوئی شریک نہیں ملک میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں اور نعمت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو حج کرنے والوں یہ منش حاصل ہے کیا واقعی ان تمام چیزوں میں اللہ کو وحدہ ہو لا شریک الگ مانتے ہو حمد تیرے لیے ہر قسم کی جملہ محامد تیرے لیے ہے اس کا کیا معنی ہے مستحق وہ ہوتا ہے ہر قسم کی حمد کا جس کے بعد ہر قسم کا کمال ہو جس کے کمال میں کوئی شریک نہ ہو ہر طرح کی عبادت کے لائق بھی وہی ہو اور سارے خزانوں کا مالک بھی وہی ہو ادا کرنے کا مالک بھی وہی ہو رزق کا مالک بھی وہی ہو ادا بھی اس کے ہاتھ میں ہو دین بھی اس کے ہاتھ میں ہو منع بھی اس کے ہاتھ میں ہو بادشاہ بھی اس کے ہاتھ میں ہو جس کو چاہے ادا فرما دے جس سے چاہے چھین لے تو وہ ہر قسم کی ہم کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت کے افعال میں اس کی صفات میں کسی صفت میں کسی غیر کو شریک بنا دو گے تو پھر ساری حمد اللہ کی نہ ہوئی کچھ حمد اس غیر کی بھی ہوگی اگر کہو گے کہ فلاں صفت میں فلاں بھی شریک ہے ٹھیک ہے اللہ اولاد دیتا ہے لیکن فلاں کو بھی اختیار ہے اولاد دینے کا ٹھیک ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں لیکن فلاں بھی داتا ہے فلاں بھی گنج بخش ہے اس فلاں کو بھی آپ نے اللہ کے حمد میں شریک کر لیا تو یہ جو تلوی آپ پڑھ رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں جب فلسفہ حج کی تکمیل نہیں ہے اور تعمیل نہیں ہے تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ساری حمد اللہ کے لیے نعمت بھی اللہ کے لیے یہ یعنی نعمت کی عطا اللہ کے ہاتھ میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی دین ہے کسی ایک نعمت کو جو اللہ کی ہے غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر میں ارشاد فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی اس بارش برسنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک وہی بھیجی ہے اور اس وہی کے الفاظ یہ ہیں کہ اسبح من عبادی مؤمن بھی و کافر بھی میرے کچھ بندے اس بارش کے بعد مومن ہو گئے اور کچھ بندے اس بارش کے بعد کافر ہو گئے من قال بفضل اللہ جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی فضل ہے اور اللہ کی دین ہے وہ مومن ہو گئے ان کے ایمان میں تازگی آ گئی ان کے ایمان میں تجدید آ گئی ان کا ایمان نکھر گیا اور جنہوں نے کہا مترنا بنو کذا یہ تو فران ستارے کی تاثیر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بارش کو منسوخ کر دیا تو وہ اس جملے کے بعد کفر کی وادی میں داخل ہو گئے تو تلبیہ میں اقرار اور اعتراض کہ یا اللہ ساری نعمتوں کا خالق اور مالک تو ہے اور تیرے عمر سے حاصل ہوتی ہے تو عطا فرمائے گا تو حاصل ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی اس کا اقرار اور اعتراض ہے اور پھر بن نعمت اول ملک ساری بادشاہت بھی تیرے لیے ہر چیز کا جب خالص تو ہے تو مالک بھی تو ہے اور کوئی نہیں اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ما یمن من قطمیر جن جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جن جن کو اللہ کے سوا پکارا گیا اور آج پکارا جا رہا ہے اور قیامت تک پکارا جائے گا اگر وہ سب جمع ہو جائے تو اس پوری کائنات میں جس میں آسمان بھی ہیں زمینیں بھی ہیں جس میں روزی ہے زمین کے اوپر زمین کے اندر فضاؤں میں چاندی اور سونے کے ڈھیر ہیں پہاڑ ہیں اس پوری کائنات میں یہ سارے جو معبودان باطلہ ہیں جمع ہو جائیں تو اس پوری کائنات میں مل کر وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک کھجور کے مالک نہیں ہے ایک کھجور بڑی چیز ہے کھجور کی گٹھلی کے مالک بھی نہیں ہے گٹھلی بھی بڑی چیز ہے گٹھلی کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے چھلکا بھی بڑی چیز ہے گٹھلی کو توڑا جائے اس کے وسط میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے ایک دانے اناج کے مالک نہیں ہے ایک ریز کے ذرے کے مالک نہیں ہے یہ پروردگار کا دعویٰ ہے تو تلبیہ پڑھنے والے حج کے لیے جانے والے اس حقیقت کو مانتے ہیں اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں اور پھر یہ تینوں صفات اللہ رب العزت کا مالک ہونا اور اللہ رب العزت کا ولی النعمہ ہونا نعمت کا عطا فرمانے والا اور ساری تعریفات کا مستحق ہونا تینوں صفات الگ الگ ہو تو اپنا ان کا ایک معنی ہے اپنا ان میں ایک کمال ہے لیکن جہاں تینوں اکٹھی آ جائیں تو اکٹھی ہونے کے بعد ایک تیسرا کمال ان سے حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بادشاہ ہے اور صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نعمت عطا فرمانے والا ہے بہت سے بادشاہ حریص ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں ان کی ہر کوشش اس بات پر منتج ہوتی ہے کہ ان کی جیبیں بھریں ان کے اکاؤنٹ بڑھیں اور وہ جمع کرے پبلک کو لوٹے بہت سے بادشاہ ایسے ہیں اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کو یقون الناس حتیہ لوکا اپنے لوکا اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ معزز نہ بن جائیں جو خود بھی کمینے ہیں اور ان کے باپ بھی کمینے ہیں یہ وقت آ کر رہے گا تو ایسے بادشاہ ہو سکتے ہیں ہوں آنے والے ہوں مگر اللہ رب العزت ایسا بادشاہ ہے جو نعمت بھی دیتا ہے اور ہر قسم کی نعمت عطا فرماتا ہے اس کا تو فرمان یہ ہے کہ مجھ سے مانگو کسی اور سے مانگو گے یہ شرک ہے کبھی معاف نہیں کروں گا صرف مجھ سے مانگو انسانوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے ایسا بادشاہ ہے تو وہ ولی النعمہ ہے اور پھر اس کے لیے ساری حمد ہے ساری تعریف ہے کیونکہ وہی بادشاہ ہے وہی خالق ہے اور وہی دینے والا ہے تو پھر ہر قسم کی تعریف کا وہی مستحق ہے اور پھر آگے لا شریک الگ ان چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں جس طرح معبود ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں اس طرح مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نعمت عطا کرنے میں کوئی شریک نہیں اور پھر ہر قسم کی حمد کے مستحق ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ طلبی فلسفہ حج ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو لا کر اور طلبیہ بار بار پڑھوا کر آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ سوچیں فکر کریں غور کریں کہ آپ کا عقیدہ اور منحج اس ترمیل کے مطابق ہے یا نہیں ہے ایک نقطے پر اور غور کریں کہ یہ حج کیا ہے اور حج کے اعمال کیا ہے آتے ہی طواف کرو ایک گھر کے ارد گرد اور وہ طواف بھی ایسا کہ پہلے تین چکر تیز چلو دوڑنے کی کوشش کرو آخری تیز تین چار چکر جو ہیں ان میں ہلکا اور آہستہ چلو دائیں کندھے کو کھلا رکھو اور پھر اس سے فارغ ہو کر سفر مربع کے ماں بہن چکر لگاؤ سعی کرو کہیں دوڑنا ہے کہیں چلنا ہے اور پھر اس سے فارغ ہو کر اپنے سر کی طرف آ جاؤ سر کو منڈواؤ یا بالوں کا قصر کراؤ اور پھر حج جب شروع ہو تو مینا چلے جاؤ ایک دن وہاں گزار کے عرفہ چلے جاؤ جو ایک ایک خلا ہے جہاں پہاڑ ہے ایک وادی ہے وہاں صرف وقوف کرنا ہے ٹھہرنا ہے ذکر و اذکار کریں نہ کریں کریں گے اس کا اجر ملے گا اور پھر واپس آنا ہے ایک رات مصطلفہ میں گزارنی ہے وہاں سونا ہے کہیں چلایا جا رہا ہے کہیں سلایا جا رہا ہے اور پھر تم نے میدان میں نہ واپس لوٹنا ہے پہلے بھی آئے تھے پہلے اور کچھ نہیں کیا صرف قیام کیا پڑاؤ ڈالا اور وقت پر نمازیں پڑی آج آ کر کچھ اور کام کرنے ہیں شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہے ایک دن دو دن تین دن اور پھر دوبارہ حجامت قربانی کرنی ہے اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف جانا ہے اور طواف کرنا ہے سعی کرنی ہے اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہے کیا ہے ان سارے امور کی اساس کیا ہے ایک ہی اساس ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ سارے کام کیے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں کیوں دوڑیں اور یہاں کیوں چلیں یہاں کیوں سوئیں یہاں کیوں کیکڑیاں ماریں یہاں کیوں قربانی کریں بس دو ہی بنیادیں ہیں خالق کے کائنات کی تشریح ہے اور اللہ کے بحمبر کی سنت ہے امیر عمر رضی اللہ ہو طواف کعبہ کے دوران حجر سد کے سامنے آ گئے حجر سد سامنے معلوم ہے کہ جنت کا پتھر ہے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اتنی یہ قابل قدر نعمت ہے لیکن ببا کے دہل ساتھیوں کو سنا کر یہ الفاظ کہے تقریر کہی کہ یا حجر ہو انی اعلم لو حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ما رہے اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تضر تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے نہ کسی کو تو خود نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کے نقصان کو ڈال سکتا ہے پھر میں تجھے بوسا کیوں دے رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرے بوسا دینے کی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ لولا انی رہے تو رسول اللہ وسلم قبل اکا ماں کب کہ اگر میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے یہ فلسفہ حج ہے مسرد احمد میں حدیث ہے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے اور امیر المومنین معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور طواف کر رہے تھے عبداللہ نے محسوس کیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے ہر کونے پر ہاتھ لگائیں ہر کونے کو چھوئیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہر کونے کو چھونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں امیر المومنین نے جواب دیا لئی سے شیو من البید محجورا میں تو صرف کونوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوں بیت اللہ کی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے جس کو ہاتھ نہ لگایا جائے میری تو خواہش ہے ایک ایک پتھر کو چھوؤں ایک ایک پتھر کو ہاتھ لگاؤں یہ اللہ کا گھر ہے تو کیوں نہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں لوگوں نے فرمایا کہ حول ہاتھ لبائی تھی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس گھر کا طواف کیا تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے صرف حضرت کو چھوا یا اس سے پہلے رکن اسے چھوا ان دونوں رکن بولتے ہیں ایک حدیث رکنین یمانی یعنی کے الفاظ ہے کہ دو یمانی کونوں کو چھوا ان کو یمانی یین یعنی اس لیے بولتے ہیں کہ دونوں کا رخ یمن کی طرف ہے اور جو مواقف دو کونے ہیں انہیں رکنین شامی یین بولتے ہیں ان کا رخ شام کی طرف ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے رکنین یمانی یعنی کو چھوا ایک طرف حجر اسود ہے دوسری رکن یمانی ہے اسے چھوا اور کسی جگہ کو نہیں چھوا کسی پتھر کو نہیں چھوا اور کسی اینٹ کو نہیں چھوا تو فلسفہ حج کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی سزا اللہ کے پیغمبر کی سنت یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب حج بید اللہ کا سفر کیا تو آپ نے کئی موقعوں پر صحابہ کو فرمایا انی مناسب کہ تم طریقہ حج سیکھ لو شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو طریقہ حج سیکھ لو مجھ سے پیارے میں ہمبر نے اونٹی پر حج کیا بلندی پر کے سارے لوگ آپ کے حج کو دیکھیں چنانچہ وہ طریقہ حج بیان ہے احادیث مذکور ہے تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اس سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ تمہارے فہم میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں فلاں کام کیوں کرنا ہے یہاں کیوں چلنا ہے یہاں کیوں دوڑنا ہے یہ کندھا ننگا کیوں کرنا ہے ایک کونے کو بوسا کیوں دینا ہے ایک کونے کو کیوں چھونا ہے باقیوں کیوں نہیں چھونا یہاں کیوں سونا ہے کہ پوری رات سو کر گزارے حتیٰ کہ پیغمبر سے مصطلفہ میں فطر بھی نہیں پڑے آپ نے پوری زندگی کبھی فطر نہیں چھوڑا سوائے مصطلفہ کے یہاں سو جاؤ اور یہاں بھی عقل کے اندھے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں رات گزارتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہوئے اونچی چوٹی پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے پتھر لائیں شیطان کو مارنے کے لیے ایسے پتھر جن کو قدموں نے نہ روندا ہو تاکہ یہ پاکیدہ اور پاک پتھر کس کو مارے شیطان کو مارے تو عجیب فلسفہ ان کا سنت بغاوت اللہ کے گھر میں جا کر بھی بدعت نہیں یہ دو چیزیں سکھانے کے اللہ تعالیٰ اپنے گھر آپ کو بلا رہا ہے باقی ساری نمازیں سارے اعمال آپ اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں کریں روز روزہ ہے اپنے گھر کریں نمازیں ہیں صدقات ہیں زکاتے ہیں سب لیکن بیت اللہ کا سفر اللہ نے کرنے کا حکم دیا اپنے گھر بلایا اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے ہیں اور تلبیہ تم بار بار پڑھ رہے ہو اس کے منہج پر غور کرو اس میں عقیدہ ہے منہج حیات ہے دعوت توحید ہے ایک شخص اگر آٹھ سال رہے بیت اللہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں ہو سکتا اس میں آٹھ سال حج کیے ہو لاتعداد عمرے کیے ہوں لیکن پاکستان آتے ہی دادا دربار سے مشن کا آغاز کرے تو زیرو ہے سب کچھ برباد ہے سب کچھ کچھ حاصل نہیں تو اس سلسلے پر تم نے غور نہیں کیا دعوت توحید پر غور نہیں کیا اور پھر یہ حج سارا کا سارا ابتدا سے انتہا تک اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا نام ہے ایک انسان یہ دو باتیں سمجھ جائے اس حج سے تو وہ پورے دین کو سمجھ گیا کیونکہ پورا دین انہی دو چیزوں کا نام ہے من تعبد عبادت کس کی کرنی ہے ایک ہی جواب ہے اللہ کی کئی فتح عبادت کیسے کرنی ہے ایک ہی جواب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو شخص یہ دو باتیں سمجھ گیا پورے دین کو سمجھ گیا اس کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہے اس کا حج قبول ہے اور واقعات کو جب حج کر کے لوٹے گا تو یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے یہ بڑے برگزیدہ دن ہے نو دل حج بھی آنے والا ہے یوم عرفہ ہے یہ اس ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے چلتے پھرتے تبدیریں پڑے خوب کثرت سے تقبیریں پڑے ان دنوں کے عمل ازکار تقبیرات باقی تمام دنوں کی ہر نیکی سے افسل ہے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ اپنی محبت اور عطا فرما دے اللہ اخلاص کی دولت سے ہمارے ظاہر و باطن کو مالا مال فرما دے اقول قولی هذا تخر اللہ علی وحمد اللہ والصلاة والسلام رسول الله وبعد یہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے دعا کرنے کا زر بڑی عزت ہمارے تمام مریضوں کو صحت کا عملہ ادا فرما دے کچھ ساتھی پریشان ہے بڑے سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور خاص طور پہ آج عبد الرحمان چونیا بھائی جو بیمار ہیں اور اپنے گھر ہی میں ہیں بیماری کی وجہ سے آنے کی سکت نہیں ہے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کام فرما دے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور کر دے اور اللہ صحت کام آج عطا فرما دے حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے کام ہے جو آماد ان کے ذمے ہیں تو پوری جماعت کو ان کی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے تو ان کی صحت کامدار عاجلہ کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت کام عطا فرما یہ آج کا اعلان کالا باغ کے علاقے کے لیے ہے احمد آباد جہاں ایک مسجد ہے کافی بڑی الحمدللہ پوری پورا علاقہ بھی الحمد للہ حدیث ہے کافی بڑی مسجد ہے لیکن کچھ کاموں کی کمی ہے یہ کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ اور وغیرہ تو اس کے لیے ساتھی آج یہاں آئے ہیں جو ان میں سکت تھی اپنا اللہ کا گھر بنانے کی وہ انہوں نے پوری کر لی الحمد للہ جو کچھ کام باقی رہ گئے تو اس سے جماعت کے اہل خیر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے تو آج یہاں موجود ہے ایک چھوٹا سا کام ہے اس عشرے میں جو کہ نیکیوں کی قبولیت کا عشرہ ہے اور ہر نیکی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ اور باقی کسی دن کسی دن کی خیرات ان دنوں کے خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو موقع ہے اس صدقہ کا میں شریک ہونے کا آپ شریک ہوں آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ بڑا سرد ہے کھڑکیاں کھلی ہوں دروازے کھلے ہوں تو سردی کا مقابلہ نمازی نہیں کر سکتے تو اگر ان کو کھڑکیاں اور دروازے مہیا کر دیں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 وصلى الله عليه وسلم